یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی اٹھانی ہے باوجود کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی وہ اللہ کو ہر کس کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا